حضرت عطبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے چاہیے کہ پردہ کرے اور گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1921